السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت الملک آیت نمبر اکیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ام هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل بلجوفی تم عتو ونفور اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا یہ کافر تو سرکشی نافرمانی پر اڑ ہی گئے ہیں یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے یا زمین ہی کو روک دے کہ وہ کوئی پیداوار نہ دے نہ کوئی فصل دے نہ کوئی پھل دے نہ کوئی سبزی جیسا کہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے تو پھر تمہارے تو کھانے پینے کا سارا سلسلہ رک جائے گا کیا اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں تو کوئی اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تمہیں کھانا پینا دے دے مگر یہ جو کافر ہیں ان پر کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا یہ تو اپنی نافرمانی میں ڈٹائی میں اتنے اڑے ہوئے ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں نہ ہی سبق حاصل کرتے ہیں نہ ہی کوئی غور و فکر کرتے ہیں صدق اللہ العظیم